یہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مولائی مولا اللہ مجدد زماں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں ابھی تک یہ اشعار چھپے نہیں ہیں چھپنے سے لے گئے ہیں مجھے توفیق توفیق جو جو ہے ہے مجھے عطائے خالق ہر دو جہاں ہے مجھے تو تی پوا ہے عطائے خالق ہر دو جہاں تب عشق میں سب پر میں سب ہے سبب اس کا مگر کر جو سن کے طرف ہے عشق باری جو سن کے ہر طرف ہے عشق باری کہیں شاید ہماری داستان ہے کہیں شاید ہماری اللہ والوں کے مجادات اللہ والوں کے اشکاری یا ہو بغا اور آہ زاری اور آہ سحری یہ سب چیز آیا ہو جاتی ہے اگرچہ وہ عبادات تنہائی میں خلوت میں کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے سے اور ان کی آنکھوں سے اللہ کا نور جھلکتا اور چھلکتا ہے اور ان کے عشق کی داستان یعنی اللہ والوں کے مجاہدات جو اس میں پناہ ہوتے ہیں تو اس سے اس مجاہدات کی برکت سے جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو خود بھی روتے ہیں اور آنے والوں کو بھی رلاتے ہیں جو سن کے ہر طرف ہے باری جو سن کے ہر طرف ہے کہیں شاید ہماری داستان ہے کہیں شاید ہماری داستان ہے مجھے تو تین جو ہے خالق ہر دو جہاں ہمارے بل گوگل کی سبزی ہمارے بل گل کی سب زاری یہ سب منو نیزے باب یہ سب من بابا دین دین کو بیان کرتا ہے اللہ کی محبت کو بیان کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا گلستان اس کے دل میں بھی ہے اور یہ آنے والوں کو بھی گلستان کر دیتا ہے اللہ کے قرب سے لیکن یہ سب شیخ کا فیض ہوتا ہے شیخ کی باغبانی دل کے اندر آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے نہ آش نہ درد کو بسمل بنا دیا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ پتھروں کو بھی گرد سنگ خارا ہو مرمر بھی مولانا ہیں گرد سنگ خارا ہو مرمر بھی گر پاہب دل رسی گوہر شبی کہ اگر تم سنگ سنگ ہو پتھر ہو یا خار ہو کانٹے ہو تو تمہیں کسی اہل محبت سے جڑ جاؤ اہل محبت سے تربیت لے دو تو تم بھی گوہر بن جاؤ گے وہ پتھر جو ہے وہ گوہر میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ سب شہر کا فیض ہوتا ہے ہمارے بل گل کی سب آزادی ہمارے بل گل کی سب آزادی یہ سب منو میں باب با ہے یہ سب ممنوں نے مجھے توفیق پیت جو آتا ہے عطائے خالق ہر کو ہے مجھے جو پیت جو ہر دو ہاں، ہاں، جی۔ یہ درد دل کہاں ملتا ہے اپنا یہ درد دل کہاں ملتا ہے اپنا دکان اس در تیرے موان ہے دکان اس کی در تیرے مغان ہے یہ درد دل کا ملتا ہے خسر یہ درد دل کا ملتا ہے اختر دکان اس کی در بی ہے دکان اس کی در پیرے مواں ہے رش کے آسمان ہے سر آش کا سمان ہے رش کے آسمان ہے

ربانی سفر نواد یونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہے حافظ پٹیل صاحب کے گھر پر فجر کی نماز کے بعد حضرت والا نے حافظ داؤد بداد صاحب سے فرمایا کہ آج حافظ امین پٹیل صاحب کے یہاں جانا چاہیے وہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے یہاں کچھ دن قیام کے لیے بلانا بھی چاہتے تھے مولانا داؤد صاحب سے فرمایا کہ امین پٹیل صاحب سے فون ملاؤ فون پر فرمایا کہ ہم تین چار آدمی تقریباً آدھا پونا گھنٹے میں آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں اور ناشتہ آپ کے یہاں کریں گے لیکن مختصر ناشتہ بس چائے اور بسکٹ کافی ہے اور فرمایا کہ دیکھیے اس طرح آنے میں ہمیں بھی راحت ہے اور آپ کو بھی ورنہ پہلے سے انتظام کرو پریشانی میں پڑو اور اس میں کوئی پابندی نہیں جب چاہا آ گئے نہ آپ پابند نہ ہم یہ دیکھو یہ راحت پہنچانے کا طریقہ ہے کہ کتنے سہولت کے ساتھ اور کوئی تکلفات بھی نہیں اور اطلاع کرنا بھی مہمان کی راحت کا اور ایک ادب ہے اور مہمان کی راحت کا ذریعہ ہے کہ اطلاع کر کے جانا جہاں بھی جائے تھوڑی دیر پہلے اطلاع کر دیں تاکہ ان کو کہیں جانا ہو یا کوئی بات ہو تو ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ان کو جانا ہے کوئی خلل نہ پڑے ان کو اور دوسرے والے کو سامنے والے کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اطلاع کرنا بھی ادب ہے اور راحت کا ذریعہ ہے آج ہی کراچی سے دیوالا کے ایک بہت عاشق مرین فاروق ایمرک صاحب آنے والے تھے جن کو حضرت والا مزاحن فاروق ایس ایس کہتے ہیں کیونکہ پہلے وہ اردو نہیں جانتے تھے اور انگریزی میں بات کرتے ہوئے اکثر یس یس کہتے تو حضرت والا نے ان کا نام فاروق ایس ایس رکھ دیا بعض حضرات ان کو ایئرپورٹ لینے جا چکے تھے اور والا نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ فاروق ایس ایس سے ایئرپورٹ پر ہی ملاقات کروں وہ خوش ہو جائیں گے آٹھ ماہ کراچی رہے ہیں اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ آ جائیں ان کی یہاں بہت کمی محسوس ہو رہی تھی بہت جلا گنا آدمی ہے بہت محبت والا ہے اس لیے دل کا تقاضا ہے کہ ایئرپورٹ جاؤں اپنے خادموں کے ساتھ حضرت والا کی یہ شفقت ایک ادنا مثال ہے اور فرمایا کہ امین صاحب کو فون کر دو کہ ہمیں پہنچنے میں تقریباً پون گھنٹے کی مزید دیر ہو جائے گی تاکہ انہیں انتظار کی تکلیف نہ ہو دیکھو ہر جگہ حضرت نے کتنا خیال کیا اور ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ جنہوں جن جن لوگوں نے حضرت والا کی صحبت اٹھائی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور کئی واقعات ایسے ہوئے ہوں گے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا جس سے مجھے حضرت والا کی محبت میں بے انتہا اضافہ ہوا جب میں حضرت والا کے ساتھ سفر برطانیہ پہ تھا وہاں سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا سفر عمرے پہ عمرے کا ارادہ ہوا تو وہاں برطانیہ میں تو جب میں حضرت کے پاس رہتا تھا کیونکہ رات کو سب لوگ گھر چلے جاتے تھے لسٹر میں حضرت کا قیام تھا شروع میں مولانا یوسوٹی صاحب کی وہاں خانقاہ بھی ہے مسجد بھی ہے لسٹر میں اور مدرسہ بھی ہے تو وہیں پر قیام ہوا مولانا یوسف کی صاحب کر کے شو کے بہت بڑے عالم اور محدث ہیں اور ان کے بڑے بڑے شاگرد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن ہمارے حضرت والے پہلے مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے لیکن اس وقت بھی حضرت حضرت شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں بھی حضرت والا سے یہی عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ میرے سیکنڈ پیر ہیں انہی کے بارے میں کیونکہ انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں میں کسی کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں ایک گھر والی ان کی لسٹر میں اور ایک گھر والی باٹلی میں مگر بہت ہی عدل و انصاف کے ساتھ وہ جو بہت ہی متفق بہت ہی اللہ والے آدمی ہیں مجھے خود الحمد للہ ان کے پاس ایک دو راتے رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی عالم ہے اس قدر مٹے ہوئے ہیں کہ یعنی بالکل کوئی مثال میرے سامنے نہیں ہے میرے مشرین کے بعد میں نے جو ہستی مجھے محبوب ہے وہ ان کی ہستی بہت محبوب ہے اور اکثر اگر تم کو بھی دیکھ کے فرما دیتے بہار ہو پھول برسا ہو میرا میرا ایو آیا ہے محبوب کو فرما دیتے ایو آیا ہے بہت محبت تھی حضرت والا اس سے اور وہ بھی حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں تو وہ <clears throat> لسٹر میں جب حضرت کا قیام ہوا پھر اس کے بعد وہاں سے تو رات کو وہاں سے لوگ چلے جاتے تھے جلدی یعنی عشا بھی بہت لیٹ ہوتی تھی گیارہ بجے عشا ہوتی تھی نو بجے تقریباً اثر اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مغرب اور پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشا گیارہ بجے تقریباً عشا کی جماعت ہوتی تھی تو کافی رات ہو جاتی تھی تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے اور یہاں کراچی سے ہم کل پانچ کل پانچ تھے چار افراد حضرت کے ساتھ تھے ایک حضرت ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور ایک اور نعیم صاحب ٹریول ایجنٹ کے ہیں اور ایک میں اور کسی کو یہاں ویزا ہی نہیں ملا میرے پاس ویزا تھا پہلے پہلے سے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی میں پہنچ گیا تو وہاں اس وقت یہ تھا کہ جب سب چلے جاتے تھے تو وہ بس حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے اور حافظ یا رحمان صاحب اور میں ہوتا تھا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ دوسرا تھا پھر دور تھا وہاں سے تو رات کو جب حضرت سو جاتے تھے تو پھر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو ہمیشہ سب کو پتہ ہے رات کو جاگتے تھے خوب تو کچھ وہاں اللہ کے فضل سے ان کی خدمت کا بھی موقع مل جاتا تھا وہاں ایک یونین کے مولانا اشرف اولا جہت والا کے خلیفہ بھی ہیں وہاں وہ رات کو بارہ بجے آتے تھے پان لے کے برطانیہ میں لسٹر میں پان لے کے اور وہ آ جاتے تھے اور مجھے بہت غصہ آتا تھا کیونکہ حضرت کو نیند کی دوا ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی تو میں ہی کھلاتا تھا حضرت کو دوا تو اب مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ ان کی شکل دیکھتے ہی مجھے کچھ ہونے لگتا حالانکہ بہت محبت کے آدمی ہیں بہت ہی محبت کے آدمی ہیں اور وہ حضرت کو دیکھ کے بس ان پہ گریا تاری ہو جاتا تھا لیکن وہ مجھے غصہ آتا تھا کہ حضرت کے دین کی دوا بھی کھا رہے ہیں اب یہ جگائیں گے حضرت کو اور وہی ہوتا تھا کہ رات کو تین تین چار چار بجے تک تھے وہ باتیں کرتے رہتے تھے ہنستے ہنساتے بھی تھے تو بکتے اس کی تو غرض یہ کہ پھر رات تک جو ہے حضرت کے ساتھ مجھے اللہ کی توفیق سے موقع ملتا تھا تو کوئی اور ہوتا نہیں تھا آخر ظاہر احمان صاحب کے علاوہ تو پھر وہاں سے حضرت پاٹلی تشریف لے گئے اور تقریباً بارہ سے پندرہ روز باٹلی میں بارہ روز کے قریب باٹلی میں قیام رہا مدرسے میں پھر ایک آدھ دفعہ حضرت کو وہاں کے مساجد سے دعوت کی ملی بیان کی تو حضرت وہاں بیان کر کے بس تشریف لے جاتے تھے اور آ جاتے تھے تو حضرت کا ساتھ ہی الحمد للہ نصیب رہا تو پاٹلی میں جو ہے وہ اتنے روز قیام بھی رہا پھر اس کے بعد جب عمرے کے سفر پہ حضرت روانہ ہونے لگے تو اطلاع ملی کہ کراچی سے تقریباً ڈیڑھ سو افراد وہاں جدہ پہنچ چکے ہیں حضرت کے استقبال کے لیے عبرے کے لیے تو اب میرے ہاتھوں کے دھوتے ہو گئے میں نے کہا اتنے مزے کیے ہم نے حضرت کے ساتھ رہے بالکل قریب حضرت نے بہت ہی شفقت فرمائی بہت ہی محبت فرمائی تو اب کیا ہوگا وہاں تو سارے پرانے پرانے خدام اور بڑے بڑے لوگ حضرت کا انتظار کر رہے تھے ہمیں تو پھر کوئی پوچھے گا نہیں تو میں نے حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے کہا کہ میرا خیال رکھیے گا وہاں مجھ کو اندر بلا لیا کیجیے گا کیونکہ کتنے لوگ آ گئے مجھے تو کوئی پوچھے گا بھی تو انہوں نے بھی جھنڈی دکھا دی انہوں نے کہا بھائی اپنا خیال خود رکھو کیا خیال رکھیں گے اچھا بھائی اور خیر وہاں سے جب برطانیہ سے روانہ ہوئے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی شفقت اور محبت دیکھو حضرت نے اپنے وہاں آپ نے ساتھ بٹھا لیا حافظ الرحمان صاحب بھی وہیں تھے لیکن وہ کسی کام سے گئے تو اپنے ساتھ حضرت نے بٹھایا کچھ دیر اور لمحات میں بھول ہی نہیں سکتا آر باہر پھر جب وہ جدہ پہنچے تو میں بہت غمگین تھا اور مایوس ہو رہا تھا میں نے کہا تو حضرت سے مشکل ہی ہوگا کہ حضرت کے ساتھ جو تنہائی کے لمحات میں سرائے تھے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے میں نے کہا تو وہ ہوگا نہیں تو خیر رہا آہستہ آہستہ اپنا امیگریشن کرا رہا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو تو کچھ احباب لینے آئے ہوئے تھے خصوصی وی آئی پی اس میں وہ لے گئے باہر تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا کہاں پہنچوں گا ہمارے لوگ جب امیگریشن کر کے باہر نکلا میں ایئرپورٹ سے تو میں نے دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کار میں تشریف فرما ہو چکے ہیں اور حضرت میر صاحب کی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور وہاں کراچی سے حضرت دیگر خادم جو ہمیشہ یقین کی ہی کے ساتھ رہتے تھے گاڑی میں جب کہیں جانا ہوتا تھا تو کراچی میں ہو یا سفر میں ہو حافظ اور رحمان صاحب حضرت میر صاحب اور وہ خادم تینوں ہمیشہ وہی ساتھ رہتے تھے آگے حضرت والا بیٹھے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضیاء رحمان تو بیٹھے ہوئے تھے اس میں گاڑی میں اور ایک سیٹ خالی تھی اور وہ خادم بھی موجود تھے حضرت کے تو میں تو میرے کوئی گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے میں ادھر اندر دیکھ رہا تھا کہ کس گاڑی میں بیٹھوں گا جگہ ہے کیا ہے بس میں جانا ہے کیا کرنا ہے تو اچانک میں دیکھا تو اعلیٰ گاڑی میں سے مجھے اشارہ کرنا تو یوں ایسے حضرت انگلی سے اشارہ کروانے تھے یوں تو میں دیکھا بھاگ کے آیا جب آیا تو حضرت نے میں بیٹھوں گاڑی اندر میں حیران رہ گیا میں نے کہا تو وہ دوسرے خادم کی جگہ ہے لیکن حضرت نے پھر مجھے بٹھایا اس میں حضرت نے اور وہ صاحب دوسری گاڑی میں گئے میرے پاسپورٹ وغیرہ بھی سب میرے پاس رکھوائے حضرت کا پاسپورٹ ہے سب کا تو مجھے بعد میں اس قدر رونا آیا میں نے کہا اللہ میں دیکھیے حضرت اللہ کی کیسی شفقت حالانکہ میں بالکل نیا نیا تھا وہاں کچھ آتا جاتا بھی نہیں تھا تو حضرت نے کس قدر کرم فرمائی کی کہ یہ پورے سفر میں ساتھ تھا اب کہیں یہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے کہے گا کہ یہ سب شیخ جو کچھ بلا دیا چھوڑ دیا ایسی محبت حضرت والا اور ہر ایک کا خیال رکھنا حضرت می صاحب رحمتہ اللہ علیہ شیخ اکثر فرماتے تھے کہ نیست معشوقی ہمیں زلف زلف نیست معشوقی سر بسیار باشد دلوں کا پاس رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں دلوں کا خیال رکھنا کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے یہ معشوقی یعنی مشقت یہ نہیں ہے کہ لمبے لمبے بال بڑھا کے یا سر مڈا کے جو ہے وہ اور قلندر بن کے بیٹھ گئے اور بو کے نعرے بلند کرنے شروع کر دی اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی مشقت یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے شیخ آتا ہے جو آ رہا ہے اس کو ایک ہی دوا لکھ کے دے رہا ہے ایک ہی جواب دے رہا ہے نہیں بلکہ ہر ایک کے حالات کے اعتبار سے اور اس کی کیفیات کے اعتبار سے اس کے تحمل کے اعتبار سے شہر کے ساتھ رویہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے اور اس کے دلوں کا پاس رکھتا ہے کیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ذات جائے تھی علاج وسوسا کار میں حضرت والا کے ساتھ مولانا عمر فاروق احمد یعنی ہمارے مرشد ثانی حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا داؤد صاحب سے جو کار چلا رہے تھے راستے میں مولانا عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر کوئی وسوسے کا مریض آ جائے تو اس کو کسی ڈاکٹر سے علاج کا مشورہ دے دینا اور یا حیو یا قیوم کچھ کچھ تعداد میں بتا دینا حسب تحمل بتا دینا انشاءاللہ وساوس دور ہو جائیں گے یا حیو یا قیوم یا یا حیو قیوم اس میں اعظم ہے یا حی کے معنی ہیں ای ازلن ابدن و حیات کل شعیم بھی محبت ہر چیز کی حیات اس سے قائم ہے اور قیوم کے معنی ہیں اور اموم ذاتی غیرہ قدرت القاہرہ جو خود اپنی ذات سے قائم ہے اور ساری کائنات کو اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہے اس نام کی برکت سے ان شاء اللہ تعالی دل بھی سنبھل جائے گا حضرت فرماتے تھے کہ جب اتنی بڑے بڑے اجسام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے تو یوں دعا کرو کہ اللہ یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل ہے جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کو آپ نے تھاما ہوا ہے اپنی قدرت سے تو یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل کیا چیز ہے اس کو بھی آپ تھام لیجیے اپنی قدرت سے زنا کا سبب بے پردگی ہے کار ہی نے فرمایا کہ شرعی پر شرعی پردہ نہ ہونے سے بہت زیادہ خرابی اور دین کی بربادی ہے بے پردگی کو زنا کے عام ہونے میں بہت دخل ہے اور یہ انگریزوں اور یہودیوں کی چال ہے تاکہ مسلمانوں سے تقوا نکل جائے اسلام نے عورت کے لیے پردہ بتایا انہوں نے عورت کو بے پردہ کر دیا اسلام نے ناپ سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کا حکم دیا انہوں نے اس کی مخالفت میں رانے کھول دی اپنی بہو بیٹیوں کو دوسرے شہوت کی نظر سے دیکھیں اس کا احساس اور غیرت نہ ہونا یہ عقل پر آزاد الہی ہے شہوت سے ہر وقت ننگی ٹانگیں دیکھنے سے منی پتلی ہو جاتی ہے اور جب منی پتلی ہو گئی تو بیوی سے صحبت کرتے وقت انزال جلد ہوگا جس سے عورت کو سکون نہ ہوگا انگریز عورتوں میں زنا اس لیے عام ہے کہ اپنے شوہروں سے ان کو سکون نہیں ملتا دس سے زنا کرا کے ایک مرد کا مزہ پاتی ہے ایسی عورت سے دس آدمیوں کے نسخے سے جو اولاد ہوگی وہ لمیٹڈ فرم ہوگی زنا کا ایک عظیم عظیم نقصان چنانچہ برطانیہ بلکہ تمام مغربی ممالک میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا باپ کون ہے اگر کسی انگریز سے پوچھ لو کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے تو ناراض ہو جاتا ہے یہ گویا اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے اسی لیے ان کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں اور ماں باپ کو اولاد پر وہ رحمت و شفقت نہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کس کا ہے زنا کا یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے اکرام اور محبت ماں باپ اولاد کے اکرام اور محبت سے محروم ہو گئے اور اولاد ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی اگر کبھی لندن جانا ہوا تو وہاں تو وہاں انشاءاللہ یہ تقریر کروں گا میرے شہر حضرت مولانا شاہ راح صاحب آج کل لندن میں ہیں اور مجھ سے فرمایا تھا کہ لندن میں دین کے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے امکان ہے کہ شاید قریب وہاں کا سفر ہو احباب عرصے سے بلا رہے مخلوط خدا پر حضرت والا کی رحمت کی ایک شان مولانا عمر فاروق صاحب نے عرض کیا کہ لندن میں تو ریونین سے بھی زیادہ بے حیائی ہے وہاں تو مسلمان لڑکیوں کا حال اور بھی زیادہ خراب ہے اور کچھ اسی قسم کے جملے کہے تو حضرت والا نے فرمایا کہ کسی عالم سے یا خادم دین سے اصلاح کی خاطر بیان کرنے میں تو مذائقہ نہیں جیسے آپ نے اس وقت بیان کر دیا لیکن بلا ضرورت شدیدہ آپس میں محض مشغلے کے طور پر ان فوج باتوں کو بیان نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو نفس کو گناہ کے تذکروں سے مزہ ملتا ہے یہ نفس بڑا ظالم ہے باتوں سے بھی مزہ لے لیتا ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں کہ ان کے بندوں کا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو بے ضرورت برائی سے تذکرہ کیا اللہ جیسے باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی نالائق اولاد کا لوگ بے ضرورت برائی سے تذکرہ کریں اگر دوست کی اولاد نالائق ہے اور وہ اس کو بری حالت میں دیکھے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میرے دوست کے بچوں کی اصلاح کر دے ان کو اس بری حالت میں نہیں دیکھے گا بتائیے دوست سے تعلق کا کیا تقاضا ہے کیا دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کی اولاد کو بری حالت میں دیکھ کر مزے لو یا ان کی اصلاح کے لیے اللہ سے رو جیسے اگر اپنی اولاد کو برے حال میں دیکھے تو کیا کرے گا روئے گا یا مزے لے گا اگر خدا نہ فاستہ کوئی اپنی لڑکی کو زنا کی حالت میں دیکھے تو کیا باپ کو مزہ آئے گا یا سجدے میں گر کر روئے گا اور بزرگوں سے دعا کرائے گا بس سمجھ لیجیے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو بری حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے لہذا یہاں بھی اگر عیسائی لڑکیاں ننگی حالت میں گزریں تو فوراً آنکھ بند کر کے اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ یہ آپ کی مخلوق ہیں آپ کی بندیاں ہیں میں ان کو اس حالت میں دیکھنے سے پناہ چاہتا ہوں سارے عالم کے کافروں کو یا اللہ ایمان نصیب فرما ہیں تیری سرکار میں سب خوبیاں ناریوں کو فضل سے کر نوریاں ہیں تیری سرکار نے سب خوبیاں ناریوں کو فضل سے کر نوریاں سبحان اللہ اس سے مخلوط خدا پر حضرت والا حضرت والا کی شان رحمت ظاہر ہے اور نفس کے شر سے حفاظت کی بھی عجیب تعلیم ہے اس کے بعد حضرت والا نے یہ شعر پڑھا دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں غیروں میں بہتر ہیں از بریانیاں دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں پیروں میں بہتر ہیں بریانی فرمایا کہ اس شعر سے لوگ میرا مزاج پہچان جائیں گے کہ کیسی محبت کا مزاج میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے احکم نے پوچھا کہ حضرت کیا یہ شعر آج ہوئے ہیں تو فرمایا کل رات پھر یہ شعر سنایا فخر کے دامن میں دے دے اے خدا فخر کے دامن میں دے دے اے خدا آپ عزت سلطانیہ فخر کے دامن میں دے دے خدا آفتاب عزت سلطانی اور فرمایا کہ ریونین کی خان میرے لیے بہت فیض ہو رہی ہے روزانہ اشار ہو رہے ہیں یہ کل سناؤں گا ان شاء اللہ اشار بہت زبردست اشعار ہے تیری سرکار میں سب خوبیاں ناریوں کو فضل سے کر نوریاں دوستوں میں مجھ کو سوکھی روٹیاں غیروں میں بہتر حسم جان واہ واہ اللہ تعالیٰ قبول یار وہ پکا لگاؤ کاٹ دعا کر لو بھائی

ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من من من من الخاسرين لا سبحانك كنت الظالمين اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وفي أهلي ومالي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اللهم اجعل حبك احب الي من من من من نفسي نفسي واهلي ومن ومن البارد اليك ربي فحببني وفي وفي لك اعين الناس فعظمني سيء الاخلاق فجنبني طهر قلبي النفاق وعملي الرياء ولساني الكذب وعيني من الخيانه

والعافية من جميع البلاء فأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغناء عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم اللهم اغسل خطاياي بما افتل والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم واقية كواقية الوليد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اللهم اجعلنا اجعلنا من من من من من الراشدين الراشدين واجعلنا واجعلنا واجعلنا التوابين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قربت آئین وجعلنا للمتقین اماما واصلح لنا في ذریاتنا انی انا انی توت الیک و انی من المسلمین اللهم ارحمنا بترك المعاصی ولا تشقنا بمعصیتك اللهم باقية كباقية الوليد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا لنا وترحمنا لنكونن من من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا يا يا حي حي قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العجب العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الله شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے بیگم سیلف کنٹرول کوئی تم سے سیکھے بیوی وہ کیسے شوہر جسم میں اتنی شوگر ہے پر مجال ہے کہ زبان پر آ جائے ایک بیوی اپنے شوہر کے ہر کام میں نقص نکالتی تھی ایک شوہر فرائی انڈا بنا کر لاتا تو کہتی اسے بوائل کرنا تھا بوائل کر کے لاتا تو کہتی اسے فرائی کرنا تھا ایک دن شوہر نے ترکیب نکالی اور دو انڈے لے آیا ایک فرائی اور ایک بوائل بیوی نے دونوں انڈوں کو غور سے دیکھا اور بولی تمہیں عقل کب آئے گی ہر کام الٹے ہی کرنا جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اسے بوائل کر دیا اور جسے بوائل کرنا تھا اسے فرائی کر دیا ایک اور جج کے سامنے کھڑی تھی جج نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے اور سچ سچ بتاؤ کیونکہ اس وقت تم عدالت میں اور تم نے حل کیا ہے اور بولی پچیس سال اور چند ماہ جج بولا چند ماہ چند ماہ کیا واضح کرو بات کو اور بولی تیس سال ساٹھ ماہ فقیر ایک فقیر آواز لگا رہا تھا ایک فقیر شیخ سے بولا اللہ دس روپے کا سوال ہے دس روپے کا سوال ہے شیخ بولا دس روپے کا سوال پوچھو اس سب کا جواب آتا ہوں مردوں کے موبائل میں عورتوں کا نمبر کس طرح سے سیو ہوتا ہے کیسل نمبر روفا پان والا شیتا ڈنڈا اور سیٹا ڈنڈا وغیرہ وغیرہ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا انہوں نے کنفرم بھی کیا کہ نہیں بات کی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ بھائی ہمارا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری دوستوں نے ویب سائٹ تو بنائی ہوئی ہے اور بعض لوگ جو ہے اس کو لائیو سننا چاہتے ہیں پہلے تو پتہ نہیں تھا بعض بعض جگہ سے فرمائش آئی ہے کہ ہم اس کو لائیو سن سکتے ہیں زیادہ اچھا کانفرنس پہ تو سن رہے تھے لیکن تو اب لائیو سننا چاہتے ہیں اس کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اتوار کو دوپہر کو جو مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا مجلس جو ہے وہ لائیو سنی جا سکے اور بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جن لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کسی مجبوری کی وجہ سے انٹرنیٹ رکھا ہوا ہے تو وہ تو اس سے فائدہ اٹھائیں بہت اچھی بات ہے لیکن میرا مشورہ نہیں ہے کہ خاص وسیع مجلس سننے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا جائے کیونکہ اس سے بہت ساری خرافات کا اور فتنے میں پڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے میں اس سے بہت ڈرتا ہوں کہ شیطان بہتا دے اس لیے میں میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ جس کے پاس پہلے ہی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے انٹرنیٹ ہے وہ تو اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائے ضرور لیکن جن لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کانفرنس کال پہ ہمارے یہاں سے سنائی جاتی ہے مجلس یو فون کی سم لے لیں ہمارے یہاں یو فون کے کچھ نمبر خالی ہیں جن پہ ہم ان کو سنوا سکتے ہیں اس کا طریقہ ہم بتا دیں گے یا ہمارے گھر والی کے نمبر جس کے پاس ہو ان سے رابطہ کر کے اور ان سے پوچھ لیں کہ کس طرح ٹیلی فون پر یو فون کی سم سے فری میں سن سکتے ہیں روزانہ عشاء کے بعد کی مجلس بھی اور جمعے کے دن جو لانڈی میں بیان ہوتا ہے وہ بھی ہفتے کے دن بادر آباد میں ہوتا ہے وہ بھی اور زہر کی نماز کے بعد اتوار کے دن وہ بھی ساری مجالس جو ہے کانفرنس کال پہ یو فون کی سم سے سن سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ